السلام علیکم میں آپ سب کو ڈسکریٹ میتھمیٹکس کے لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں مجھے امید ہے کہ ابھی تک آپ نے میتھمیٹکس کے اس کورس کو زیادہ مشکل نہیں پایا ہوگا میرا خیال ہے کہ اٹس ریلیٹیولی ایزی کورس اس میں شرط صرف یہ ہے کہ آپ ریگولر رہیں اس میں اور جو بھی آپ کو اسائنمنٹس دی جا رہی ہیں ان کو آپ خود کریں اور اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ جتنے بھی کوشچنس کتاب میں سے آپ کر سکیں وہ آپ ضرور کرتے رہیں ساتھ ساتھ اگر یہ ساری چیزیں آپ کرتے رہیں گے تو ڈسکریٹ میتھمیٹکس آپ انجوائے بھی کریں گے اور اسے آپ اچھے طریقے سے بینیفٹ بھی کریں گے ہم اس وقت فنکشنز کا ٹاپک شروع کر چکے ہیں اور پچھلے چند لیکچرز میں میں نے آپ کو فنکشنز کا ڈیفینیشن دی تھی اور ڈفرینٹ ٹائپس آف فنکشن بتائے تھے جن میں سے injective function surjective function bijective function یہ فنکشنز ہم نے بتائے تھے ان کے لیے ہم نے بہت سی ایگزامپلز اور ان سے ریلیٹڈ جو بہت ساری ایکسرسائزز تھیں ہم نے کی تھیں آج ہم نے آپ کو جو چند نئے کنسیپٹس دینے ہیں وہ ہے equality of functions inverse of a function اور کمپوزیشن آف فنکشنز یہ کنسیپٹس آپ ریلیشنس کے حوالے سے پہلے ہی پڑھ چکے ہیں اور اس لیے ان کنسیپٹس کو سمجھنا فنکشنس کے لیے آپ کو زیادہ دشوار نہیں ہوگا اس میں ہمیں تھوڑی سی ماڈیفیکیشن کرنی پڑے گی ڈیفینیشنز میں اور بیسیکلی وہی ریلیشنز والے کنسیپٹس ہوں گے جنہیں ہم نے ریپیٹ کرنا ہوگا لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں اپلیکیشن کی نیچر چینج ہو جائے گی فنکشنز میں جب ہم فنکشنز کو اسٹڈی کر رہے ہوں گے تو ہمارے پاس کی نیچر جو ہوگی دیٹ ول بی ڈفرنٹ تو سب سے پہلے ہم اکویلٹی آف فنکشنز کو ڈیفائن کرتے ہیں اکویلٹی کے لیے آپ uh, اگر دو فنکشنز کی اکویلٹی کی بات کریں گے تو اس میں سب سے پہلے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دونوں کے ڈومین اور کو ڈومین ایک ہی ہونے چاہیے for two function to be equal اگر کو ڈومین اور ڈومین اگر برابر نہیں ہے تو فنکشن کی اکویلٹی کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے but if you have two functions with same domain and codomain تو پھر اب ہم ان کو اس وقت اکویل کریں گے when they have the same values اور the same images for every value of its domain when the two functions have same images for every value for every value of its domain definition اس کی اس طرح ہے suppose F and G are function from G F and only F X is equal to G X for all X belong to X that is image of x under f and image of x under g is same for all values of x اس کے لیے ایک سمپل ایگزامپل دیکھیں کہ we define we are defining two functions f and g from the set of real numbers to the set of real numbers پہلے فنکشن ایف ایکس کو ہم نے ڈیفائن کیا f x equal to x modulus اور for all x belonging to R اور دوسرے فنکشن جی ایکس کو ہم نے ڈیفائن کیا ہے g x equal to square root of x square for all x belonging to R اچھا اب اپیرنٹلی آپ یہ دو فنکشن جیسے ہم نے ڈیفائن کیے ڈفرینٹ نظر آ رہے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ کسی ریئل نمبر کی اور کسی ریئل نمبر اس ریئل نمبر کے اسکوئر کا اسکوئر روٹ جو ہے یہ دونوں آپس میں برابر ہوں گے یعنی اور اس کے اسکوئر اسکوئر کا روٹ آپس میں برابر ہوں گے تو بیسیکلی آپ یہ بڑی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ actually these two functions are the defined by two different are in fact the same functions اچھا اسی طرح کی ایک اور ہم سمپل اگزامپل لیتے ہیں of two which are equal set of show show f is equal to g اب اس میں تھوڑی سی مینیپولیشن کرنی پڑے گی جو جی ایکس کے لیے ہم نے ایکسپریشن لکھا ہوا ہے اس کو سمپلیفائی کریں using very elementary algebraic laws تو آپ اس میں سے 2x کو کامن نکال سکتے ہیں g x is equal to two x cube plus two x اور x square plus one numerator میں ہم 2x کو کامن لے لیتے ہیں and we are left with two x in two x square plus one اور x square plus one x square plus one denominator اور نیومریٹر میں سے ہم کینسل کرتے ہیں and this becomes two x so g x and f x are the same functions اچھا اب اگلا ہم کنسپٹ انٹروڈیوس کرتے ہیں کا واز ویری سمپل اور اس کے اوپر ہم نے زیادہ وقت نہیں لیا اگلا ہمارا کنسپٹ جو ہے وہ ہے انورس فنکشن کا ہم نے جب ریلیشنس کو ڈیفائن کیا تھا تو ہم نے ریلیشن کے انورس کی بات بھی کی تھی تو اسی طریقے سے functions are basically special kind of relations تو فنکشنز کے انورس کی بات بھی ہم کر سکتے ہیں تو جس طریقے سے ہم ریلیشن کا انورس ڈیفائن کرتے ہیں اسی طریقے سے ایگزیکٹلی اسی طریقے سے ہم فنکشن کا انورس ڈیفائن کرتے ہیں تو ریلیشن کا ہم نے جب انورس ڈیفائن کیا تھا تو اس میں سمپلی ہم نے یہ کیا تھا کہ if an order pair a b belongs to relation R then and only then the order pair b a belongs to its inverse R inverse تو ایگزیکٹلی یہی ڈیفینیشن فنکشن کے انورس کے لیے بھی ہو جائے گی لیکن اب ہم نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ کیا فنکشن کا انورس جو ہوگا will it be a function وہ لازمی طور پہ ریلیشن تو ہوگی that will be a collection of set of order ہوگا that will be a relation but will it be a function تو آپ کو پتا ہے کہ every relation is a function تو اسی طریقے سے اگر ہم کسی فنکشن کا انورس لیتے ہیں then it will be a relation but it may or may not be a function function ہونے کے لیے it must satisfy couple of conditions تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فنکشن کس طرح کا ہو کہ اس کا انورس جو ہے that is also a function تو پہلے ہم ایک سمپل قسم کا فنکشن لیتے ہیں which is from set x to a set y x contains elements one two three and y contains elements a b c and we are defining this function g with arrow diagram تو فنکشن کا انورس لینے کے لیے ہم نے سمپلی یہ کرنا ہوگا کہ ایروز کی ڈائریکشن کو ہم ریورس کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ فنکشن یہ ہمارے پاس اس کا انورس آ جائے گا which takes a to one and a to two and c to three اب آپ یہ دیکھیں clearly this is not a function کیونکہ اس میں اے کے دو امیجاز امیجز آ رہے ہیں ون اینڈ ٹو جبکہ فنکشن میں کسی بھی ایلیمنٹ کا exactly اے کی امیج ہونا چاہیے سو ہم یہ نوٹ کرتے ہیں کہ inverse of a function may not be a function اچھا اب ہم گریجولی ہم دیکھیں گے کہ فنکشن جو ہے وہ کس طرح کا فنکشن ہو کہ اس کا انورس جو ہے وہ بھی فنکشن ہی ہو تو ہمیں دو تین طرح کے فنکشن آلریڈی ہم ڈیفائن کر چکے ہیں ہم نے انجیکٹو فنکشن کو دیکھا تھا ہم نے سبجیکٹو فنکشن کو ڈیفائن کیا تھا ہم نے بجیکٹو فنکشن کو ڈیفائن کیا تھا تو اب ہم ان کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ کیا انجیکٹو فنکشن کا انورس جو ہے وہ فنکشن ہوتا ہے اور اسی طرح پھر ہم ایکسپلور کریں گے کہ سبجیکٹو فنکشن کا انورس جو ہے will it be a finally we shall explore that whether inverse of bijective function is a function itself تو سب سے پہلے ہم انجیکٹو کو دیکھتے ہیں ایک انجیکٹو فنکشن لیتے ہیں اور پھر اس کا انورس کنسیڈر کرتے ہیں and we we we it check whether or not it's a function اب اس ایگزامپل میں ہم نے ایک فنکشن لیا ہے a set x to a set z x has three elements one two three اور یہ زیڈ کے چار ایلیمنٹس ہیں اے بی سی ڈی اچھا اس کا انورس کے لیے بھی ہم نے فنکشن کے انورس بنانے کے لیے وہی رول ہم نے کیا ہے کہ ایروز کی ڈائریکشن کو ہم نے ریورس کر دیا تو ہمارے پاس اے کا امیج ون آیا بی کا امیج تھری سی کا image two and you can see that this this is not a function because d does not have any image تو فنکشن کی کنڈیشن ہمارے پاس پہلی تو اگرچہ سیٹسفائی ہو رہی ہے کہ ہر ایک کسی بھی ایلیمنٹ کا امیج جو ہے وہ ایک ہے distinct elements have distinct images لیکن ڈی کا کوئی امیج نہیں ہے so so, this is not a function تو ہم نے نوٹ کر لیا کہ انجیکٹو فنکشن کے لیے بھی انجیکٹو فنکشن کا انورس بھی ضروری نہیں ہے کہ فنکشن ہی ہو اب ہم سبجیکٹو فنکشن کو ٹرائی کرتے ہیں اب یہ ہمارے پاس ایک سبجیکٹو فنکشن ہے فرام ایکس ٹو وائی اور اس کے انورس کے لیے بھی ہم نے وہی کیا ہے کہ ایروز کی ڈائریکشن کو چینج کر دی ہے now we have function sorry we have a relation from y to x and we are get not sure whether it's a function or not اب has two images so this is not a function again okay تو ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ سبجیکٹو فنکشن کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کا انورس جو ہے وہ بی فنکشن ہو اب ہم تیسرا فنکشن جو ہم ڈیفائن کیا تھا لاسٹ ٹائم بجیکٹو فنکشن اس کو ٹرائی کرتے ہیں we have function p from x to y and it's a bijective function as you can see that is injective as well as surjective اب اس کا ہم انورس لیتے ہیں by reversing the direction of arrows اور we get a function from we get a relation rather relation from y to x and this relation is clearly a function کیونکہ اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ دونوں پراپرٹیز سیٹسفائی ہو رہی ہیں distinct elements have distinct images and every element of y has an image تو یہ چیز آپ ہم اسٹیبلش کریں گے آل اس کو ہم نے صرف ابھی ایک ایگزامپل کے ذریعے آبزرو کیا ہے we shall eventually establish bijective function function itself اچھا تو ہم نے نوٹ کیا کہ بائیجیکٹ فنکشن کا انورس جو ہے دیٹ از آلسو فنکشن تو اس فنکشن کہیں گے انورس فنکشن اگر ایف ہمارے پاس کوئی فنکشن ہے تو اس کا جو انورس ہوگا it will be called inverse of f تو کسی فنکشن کے انورس فنکشن کی بات ہم صرف اس وقت کر سکیں گے جب فنکشن از بائیجیکٹو ہم نے یہ نوٹ کر لیا ہے کہ فنکشن جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا انورس بھی فنکشن ہو اور ہم نے یہ چیز نوٹ کر لی ہے کہ this is only true when function is the bijective function تو جب بھی ہم کسی فنکشن کے انورس فنکشن کی بات کریں گے تو ہمارے پاس اسی صورت میں ہم بات کر سکیں گے when the function is a bijective function اب ہم بجیکٹو انورس فنکشن کو فارملی ڈیفائن کرتے ہیں Uh, suppose f from x to y is a bijective function, then the inverse function f inverse from y to x is defined by f inverse y equal to x if and only if y equals fx for all y belonging to y. And that is, f inverse sends each element of y back to the element of x from under f اسی ایلیمنٹ کو واپس لے جاتا ہے جہاں سے وہ آیا ہوتا ہے اس کا امیج جو ہے انورس فنکشن اسی ایلیمنٹ کو واپس چلا جاتا ہے تو یہ چیز جو ہے کنسپٹ آپ ایرو ڈائگرام میں بھی دیکھ لیں کہ ایکس کا امیج آیا تھا انڈر ایف اور under f inverse f x کا امیج جو ہے that goes back to x اور ایسا فنکشن جس کا انورس ایگزٹ کرے اس فنکشن کو ہم کہتے ہیں انورٹیبل فنکشن تو ابھی ہم نے جیسے نوٹ کیا تھا کہ only bijective function are invertible اچھا انورس فنکشن کو ہم نے ڈیفائن کر لیا ہے اب ہم نہیں کرنا ہوگا کہ well a function is given to us we shall find inverse function for that function اب جیسے ہمیں پتا ہے کہ function can be given in different ways ہمارے پاس ایرو ڈائگرام ہو سکتی کسی فنکشن کی یا فنکشن میں بھی ڈیفائنڈ ایز فارمولا کسی کویشن کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ فنکشن کو ڈیفائن کیا گیا ہو تو ہمارے پاس جتنے بھی uh, طریقے ہیں فنکشن کو ڈیفائن کرنے کے uh, اس کے کورسپونڈنگ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا انورس فنکشن ہم نے کیسے ڈیفائن کرنا ہے تو سب سے پہلے ایرو ڈائیگرام تو بالکل سمپل ہے ایرو ڈائیگرام میں ہم نے یہ کرنا ہوگا کہ اگر کسی بائجیکٹ فنکشن کا ہم انورس فنکشن معلوم کرنا چاہتے ہیں تو simply we shall direction of arrows تو ایگزامپل کے طور پہ آپ یہ نوٹ کریں کہ یہ فنکشن ہمارے پاس ہے اٹس اے بائیجیکٹو فنکشن سب سے پہلے آپ یہ نوٹ کر لیں کہ this a bijective function only then we can find inverse function تو اٹس اے بائیجیکٹو فنکشن تو اس کا انورس جو ہوگا ڈائریکشن کو ریورس کر دیں تو وی گیٹ اٹس انورس تو ایرو ڈائگرام کی صورت میں انورس فنکشن معلوم کرنا بالکل آسان ہے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمیں فنکشن گیون ہے ایز این اکویشن یا ایز اے فارمولا اگر گیون ہے تو how to find the inverse of that function Uh, let f be a function from us from the set of real numbers to the set of real numbers defined by the formula fx equal to 4x minus 1 for all x belonging to r اچھا اب اس کا ہم انورس معلوم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ دس فنکشن از بائیجیکٹو اور ناٹ انورس فنکشن اسی صورت میں معلوم کیا جا سکے گا when the function is bijective تو ہم نے یہ پچھلی ایک ایکسرسائز میں ہم نے کیا تھا ثابت کیا تھا کہ this function is in fact bijective تو we don't need to prove it again اب ہم اس کا انورس معلوم کرتے ہیں با definition f inverse y is equal to x if and only if f x is equal to y اب ہم یہ ہمارے پاس جو اکویشن آئی ہے اس کو ہم سالو کرتے ہیں f x equal to y f x کی جگہ ہم سب کر دیتے ہیں اس کی value given by the definition of the function which is four x minus one تو یہ اکویشن بن جائے گی four x minus one equal to y which can be ریٹ rewritten as four x equal to y plus one there is x equal to y plus one over four اور اس طرح ایف انورس وائی ہمارے پاس آ گیا ہے y plus one over four and this relation defines the inverse function f inverse from R to R اب یہ اسٹیپس نوٹ کر لیں پہلے ہم نے کیا کیے ہیں اس میں ہم نے فنکشن کی ویلو کو لکھا ہے ہمارے پاس جو فنکشن کی ڈیفینیشن میں ہمارے پاس f x equal to y ہم نے لکھی ہے پھر ایف ایکس کی ویلو ہم نے سب سیوٹ کی ہے پھر ہم نے ایکس کو ایکسپریس کیا ان ٹرمز آف وائی یہ ہم نے اسٹیپ کیا ہے پہلا اسٹیپ ہمارا یہ تھا کہ ایکس کو ہم نے ہم نے یہ کیا کہ ایف انورس وائی کو اکویٹ کر دیا the right hand side of this equation تو یہی اسٹیپ ہم نے کرنے ہوں گے whenever you want to find function یعنی ہم ایکس کو ایکس um, کی اس ایکویشن کی رائٹ ہینڈ سائڈ کو ریپلیس کر دیں گے um, uh, اس کو اکویٹ کر دیں گے with f inverse y okay نا we do a couple of examples to to clarify this concept let f be a function defined on the set of real numbers as f x equal to x plus one over x minus one for all real numbers x not equal to one so that f is bijective function on the set R minus one set of real number نہیں ہے بلکہ ریئل نمبر سے ہم نے ایک ون کو مائنس کر دیا تو this set doesn't contain one find the inverse function f inverse تو پہلے سے اپنے ہمیں سابت کرنا ہے کہ it's a bijective function only then we will be able to the inverse function اب بجیکٹو کے لیے پہلے ہم انجیکٹو ثابت کریں گے and then we shall prove that it's injective تو پہلے اسٹیپ میں ہم ثابت کرتے ہیں کہ it is F is injective injective کے لیے ہم ایکس ون اور ایکس ٹو دو ایلیمنٹس لیتے ہیں فنکشن کے ڈومین میں سے اور ہم سپوز کرتے ہیں کہ ان کے امیجز برابر ہیں یعنی we suppose that f x one is equal to f x two اور ہمیں ثابت یہ کرنا ہوگا کہ ایکس ون اور x two they are equal اب اس ایکویشن کو ہم رائٹ کر سکتے ہیں by putting the values as given by the definition of the function تو ہمارے پاس آ جائے گی x plus one over x minus one equal to x two plus one over x two minus one ہم ملٹیپلائی کر لیتے ہیں دونوں سائڈس کو ایکس ٹو مائنس ون سے اور ایکس ون مائنس ون سے اب یہ دیکھیں کہ دس ملٹیپلیکیشن از پاسبل ہم زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کر رہے کیونکہ x one minus one zero کے برابر نہیں ہے اگر ہم نے یہ زیوم نہ کیا ہوتا تو دس ملٹیپلیکیشن اگر ہم نے یہ زیوم نہ کیا ہوتا تو یہ ملٹیپلیکیشن پاسبل نہ ہوتی اچھا ملٹیپلائی کرنے کے بعد اس کو ہم سمپلیفائی کرتے ہیں اینڈ بڑی سمپل الجبرک ملٹیپلیشن کے بعد ہمارے پاس ریزلٹ آ جاتا ہے x one equal to x two اور اس طرح ہم ثابت کر دیتے ہیں کہ فنکشن از انجیکٹو سرجیکٹو کے لیے we will take an arbitrary element from the codomain اور یہ ثابت کر دیں گے کہ it is image of some element of the domain تو ہم نے وائی کو ایلیمنٹ لیا ہے کو ڈومین کا in fact codomain and the domain are same ہم نے وائی کو ایلیمنٹ لیا ہے from R minus one and we want to find an element x in R minus one so that y is the image of x اب ہم f x equal to y کو ری رائٹ کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ایکس پلس ون اور x minus one equal to y اور دین اٹ تھوڑی سی مینیپولیشن بعد we find that x can be rewritten as y plus one over y minus one تو ہم نے ایک ایلیمنٹ ایکس معلوم کر لیا ہے جس کا کہ امیج جو ہے یہ وائی کے برابر ہوگا اچھا فنکشن کو ہم نے بائیجیکٹو ثابت کر دیا اور اب ہم اس فنکشن کا انورس فنکشن معلوم کر سکتے ہیں انورس فنکشن معلوم کرنے کے لیے ہمارے وہی اسٹیپس ہوں گے جو ہم آلریڈی آپ کو بتا چکے ہیں یعنی ہم نے ایکس کو لکھنا ہوگا ان ٹرمز آف وائی پہلے ہم اکویشن لیں گے f x equal to y پھر ایکس کو لکھیں گے ان ٹرمز آف وائی لکھیں گے اور پھر ہم ایف انورس وائی کو اکویٹ کر دیں گے with the right hand side of that equation اب ہمارے پاس the given function f is define by the rule f x equal to x plus one over y x plus one over x minus one اور ہم اس کو پوٹ کر دیتے ہیں وائی کے برابر اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ایکس کو لکھنا ہے ان ٹرمز آف وائی تو یہ ساری کی ساری algebraic manipulation they are very very simple and I don't think I need to explain these to you ہمارے پاس ایکویشن آ جاتی ہے x equal to y plus one over y minus one اور ہمارا دوسرا اسٹیپ ہمارے اس میں یہ ہوگا کہ اب ہم نے ایف انورس وائی کو لکھ دینا ہے equal to the right hand side of this equation تو اس طرح ہمارے پاس اکویشن فنکشن آ گیا ایف انورس وائی فنکشن آ گیا f inverse y equal to y plus one over y minus one when y is not equal to one okay اسی طرح کی ایک اور ہم ایکسرسائز کرتے ہیں جس میں کہ ایک فنکشن ہمیں فارمولے کی فارم میں گیون ہوگا and we shall find the inverse وہی دو اسٹیپس ہم نے کرنے ہوں گے let f be a function from the set of real numbers to the set of real numbers define by the equation f x x equal to cube plus five first of all show that f is bijective that that is is it one one and and onto then find a formula defines the inverse function f inverse تو پہلے ہم نے بائیجیکٹو ثابت کرنا ہے اور بائیجیکٹو کے لیے ہم نے دو ہمارے اسٹیپس ہوں گے پہلے اس کو ثابت کریں گے کہ یہ انجیکٹو ہے f is one to one اور پھر ہم ثابت کریں گے کہ it is onto one to one ثابت کرنے کے لیے ہم امیجز کو اکویٹ کر دیتے ہیں جو ایلیمنٹس لیتے ہیں x one x two belonging to R ہم سپوز کرتے ہیں کہ ان کے امیجز برابر ہیں f x one equal to f x two and this gives equation x one cube plus five equal to x two cube plus five function uh, اب ہم نے ثابت کرنا ہے کہ فنکشن جو ہے وہ آن ٹو ہے لیٹ uh, اس کے لیے وہی طریقہ ہمارا ہوگا کہ ہم نے کوڈ مین کا کوئی ایلیمنٹ لیں گے اور یہ ثابت کر دیں گے کہ it is image of some element of the domain اس صورت میں ہمارے پاس ڈومین اور کو ڈومین دونوں برابر ہیں they are both set of real numbers تو ہم نے ایک ریئل نمبر لیا ہے y y y and and and want to to to find real number x x x x so that f f is equal equal okay اب کی ویلیو ہم سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں اس اکویشن میں we get cube plus five this gives x cube equal to y minus five so that x is equal to y minus five cube root and so we have found a value of x real number x so that its image is equal to y اس کو ویریفائی بھی کر لیں کہ اگر ہم ایکس کی جگہ سبسٹیوٹ کرتے ہیں وائی مائنس فائیو کا cube root then it simplifies to f x equal to ہم نے لیا ہے f of y minus five cube root اور فنکشن کی ڈیفینیشن کے مطابق this will become y minus five cube root to the power three plus five and this simplifies to y تو ہم نے آن ٹو بھی ثابت کر دیا اب چونکہ فنکشن بائیجیکٹو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ہم انورس فنکشن معلوم کر سکتے ہیں اور اس کے لیے وہی اسٹیپس ہم نے کرنے پڑیں گے بیسیکلی وہی ہم نے مینیپولیشن کرنی ہے جو کہ آن ٹو ثابت کرنے کے لیے ہم نے کی تھی فارمولا فار ایف انورس کے لیے ایف کو ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے F X equal to X cube plus five اس کو ہم وائی کے برابر سبسٹیوٹ کرتے ہیں and this gives equation Y minus five equal to X cube and X can be written as Y minus five cube root and اب ہم نے ایف انورس وائی کو اکویٹ کر دینا ہے with the right hand side of this equation and we get the inverse of the function F اچھا اب ہم اگلا کنسیپٹ انٹروڈیوس کرتے ہیں اگلا کنسپٹ جسے ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں that is composition of functions ہم کمپوزیشن آف ریلیشن کر چکے تھے آلریڈی تو it's a concept for function as well composition of function آپ نوٹ کریں گے کہ it is always a function inverse کے لیے ہمارے پاس پرابلم تھی کہ انورس of function may or may not be a function لیکن جب آپ دو فنکشن کی کمپوزیشن لیں گے you will always get a function condition اس میں یہ ہے کہ کمپوزیشن صرف اس صورت میں ہم لے سکیں گے دو فنکشنس کی کہ اگر ہمارے پاس جو پہلا فنکشن ہے اس کی رینج دوسرے فنکشن کے ڈومین کا سب سیٹ ہو اسی صورت میں ہم پھر کمپوزیشن لے سکیں گے تو کمپوزیشن فنکشن کی فارمل ڈیفینیشن دیکھیں let F be a function from set X to a Y dash and G be a function from set Y to set Z with a property the range of F is a subset of the domain of G there is F S is a subset of Y and we define a new function G not F from X to Z as follows G not F of X is equal to G of F of X for all belonging to X اس ڈیفینیشن کو اگر آپ کیئرفلی دیکھیں تو وہی یہ وہی ڈیفینیشن ہے جو کہ ہم نے ریلیشنز کی صورت میں کی تھی اس ڈیفینیشن میں اور ریلیشنس کے لیے جو کمپوزیشن کی ڈیفینیشن دی تھی دیر از نو ڈیفرنس ان دا ٹو اچھا اس کو ایگزامپل ہم نے ایرو uh, ڈائگرام کے ذریعے بھی ایکسپلین کیا ہوا ہے اچھا ایرو ڈائگرام میں ہم نے ایک پرٹیکولر پوائنٹ لیا ہوا ہے ایف کے کو ایف کے ڈومین کا ایکس کا ہم نے ایک پرٹیکولر پوائنٹ لیا ایکس اس کا امیج جو ہے اس کو ہم نے نوٹ کر رہے ہیں ایف ایکس کے ساتھ اور یہ چیز کلیئرلی آپ نوٹ کریں کہ ایف کے کو ڈومین کو ہم نے سب سیٹ لیا ہے جی کے ڈومین کا اور ایف ایکس کا امیج جو ہے انڈر جی یہ ہمارے پاس زیڈ میں چلا جائے گا اور جو ہمارے پاس کمپوزیشن فنکشن آ رہا ہے جی ناٹ ایف ایکس کا image under this composition of function ہمارے پاس ڈائریکٹلی جی میں آ رہا ہے زیڈ میں آ رہا ہے تو یہ سارا کا سارا آپ ایرو ڈائگرامس کے ذریعے کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں اچھا اس میں ایک چیز نوٹ کر لیں آپ کہ ہم نے کمپوزیشن لی ہے اس میں پہلا فنکشن ایف لے رہے ہیں اور دوسرا فنکشن جو ہے وہ جی لے رہے ہیں لیکن اس کی کمپوزیشن فنکشن جو ہے اس کو ہم ڈینوٹ کر رہے ہیں جی ناٹ ایف یعنی جی کو ہم پہلے لکھ رہے ہیں دوسرے فنکشن کو ہم پہلے لکھ رہے ہیں اور پہلے فنکشن کو ہم بعد میں لکھ رہے ہیں اس کی لاجک یہی ہے کہ ہم نے پہلے فنکشن کو چونکہ پہلے آپریٹ کرنا ہے تو اس لیے اس کو لیفٹ پہ ہم رائٹ پہ لکھا ہے اور دوسرے فنکشن کو ہم نے بعد میں آپریٹ کرنا ہے اس لیے اس کو لیفٹ پہ لکھا ہے تو یہی ہماری کنوینشن ہوتی ہے کہ پہلے فنکشن کو ہم رائٹ right پہ لکھیں گے اور دوسرے فنکشن کو ہم لیفٹ پہ لکھیں گے اچھا نیکسٹ ہم نے اب یہ کرنا ہے کے ایگزامپلس کے ذریعے یہ اس کنسیپٹ کو ہم زیادہ کلیریفائی کریں گے اور ایگزامپلز میں ہم نے ڈفرنٹ قسم کے فنکشنز لینے ہوں گے فنکشنز ہمارے پاس they will be given in different forms arrow diagram کے ذریعے ہمارے پاس فنکشنز ہوں گے فنکشنز ہوں گے with with the help of formula یا ہمارے پاس فنکشنز ہوں گے جس میں اسپیسیفکلی ویلیوز گیون ہوں گی function will be from a finite set to a finite set اور اس کی اسپیسیفک ویلیوز ہمارے پاس اویلیبل ہوں گی کہ اس پوائنٹ پہ یہ ویلیو ایٹسٹرا اور اس طرح جیسے بھی ہمیں فنکشن گیون uh, ہو ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ فنکشن جیسے بھی ہمیں گیون ہو ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی ہم کمپوزیشن کیسے کر سکتے ہیں تو پہلی ایگزامپل میں تو ہم سمپلی ایرو ڈائگرام کے دو فنکشنز لیتے ہیں which are given in the form of arrow diagrams let X be the set one two three Y dash be the set A B C D Y be the set A B C D E and Z be the set X Y Z and we define functions F from X to Y dash and G from X to Z by the following arrow diagrams اس میں ہمارے پاس ایرو ڈائگرامس بالکل کلیئر ہے آپ کے پاس کہ ون کا امیج کیا ہے ٹو کا امیج کیا ہے اسی طرح اے بی سی ڈی کا امیج کیا ہے یہ ہمارے پاس کلیئر ہے اب ہم نے کمپوزیشن میں دیکھنا ہے کہ ون کا امیج کیا ہوگا اس میں آپ یہ نوٹ کریں کہ ون کا امیج سی ہے اور انڈر ایف اور سی کا امیج انڈر جی جو ہے وہ زیڈ ہے تو اس طرح کمپوزیشن میپنگ میں جی ناٹ ایف میں ون کا امیج آ جائے گا زیڈ اور پھر ٹو کا امیج انڈر ایف بی ہے اور بی کا امیج انڈر جی چونکہ وائی ہے تو جی ناٹ ایف میں ٹو کا امیج آ جائے گا وائی اور اسی طرح چونکہ تھری کا امیج انڈر ایف اے ہے اور اے کا امیج انڈر جی وائی ہے تو اس طرح ہمارے پاس آ جائے گا تھری کا image under G not F Y کے برابر اگلی ڈائگرام جو ہے یہ شو کر رہی ہے ان سارے ہمارے امیجز کو تو اب یہ دیکھ لیں this is clearly function okay اگلی ایگزامپل میں ہم فائنائٹ سیٹ لے رہے ہیں ہم ڈیفائن کریں گے ٹو فنکشنز اور دونوں فنکشنز میں ڈومین اور کومو ڈومین جو ہوں گے دے ول بی فائنائٹ اور ہم فنکشنز کی ویلیوز کو اسپیسیفکلی ایکسپلسٹلی بتائیں گے کہ ایکس کی یہ ویلیو اور وائی کی یہ value etcetera A is a of five elements one two three four five and we define F from A to A and then G from A to A again as follows one کا امیج انڈر ایف تھری ہے ٹو کا فائیو تھری کا تھری فور کا ون اور فائیو کا ٹو اسی طرح انڈر جی ون کا امیج فور ہے ٹو کا ون ہے تھری کا ون ہے فور کا ٹو ہے اور فائیو کا تھری ہے اینڈ وی آر آس to find the composition function F not G and G not F پہلے ہم ایف ناٹ جی کو معلوم کر لیتے ہیں تو ایف ناٹ جی میں آپ نوٹ کریں کہ ہمارا پہلا فنکشن جو ہے وہ جی ہے اور دوسرا فنکشن جو ہے وہ ایف ہے تو اب ہم نے ون بائی ون ہمارے پاس جو چار پانچ ایلیمنٹس ہیں اے کے ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ان کا امیج کیا آتا ہے under the composition function F not G تو پہلے ہم ون کا امیج دیکھتے ہیں تو ون کا امیج جی ہمارا پہلا فنکشن ہے تو انڈر جی ون کا امیج فور ہے اور فور کا امیج انڈر ون ہے تو اس کا مطلب ہے کہ F not one will be equal to one پھر ٹو کا امیج انڈر جی ون ہے اور ون کا امیج انڈر ایف تھری ہے اس کا مطلب ہے کہ ایف ناٹ جی کا ٹو کا image under F not G will be equal to three اسی طرح باقی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھری کا امیج تھری کے برابر آئے گا فور کا امیج فائیو کے برابر آئے گا اور فائیو کا امیج جو ہے اسی پروسیجر کے مطابق یہ تھری کے برابر آئے گا اچھا اس میں ہمارا پہلا جو فنکشن ہے وہ ایف ہے اور دوسرا فنکشن جو ہے وہ جی ہے تو ایف ون تھری کے برابر ہے اور جی تھری جو ہے یہ ون کے برابر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ون کا image under G not F will be equal to one اور یہ وہی بارہ ہمارے اسٹیپس ہیں ٹو کا امیج اس میں تھری آ جائے گا تھری کا امیج آپ نوٹ کریں گے کہ یہ ون کے برابر آتا ہے فور کا امیج فور ہے اور فائیو کا امیج جو ہے ون ہے اچھا اس میں یہ چاہتا ہوں میں آپ کے آج چیز خاص طور پہ آپ نوٹ کر لیں کہ ایف ناٹ جی بھی ہم نے معلوم کر لیا اس فنکشن کے لیے اور جی ناٹ ایف بھی ہم نے معلوم کر لیا ہے and they are not the same ہمارے پاس یہ دو مختلف فنکشنز آئے ہیں تو یہ ایک پراپرٹی uh, ہے کہ جو ہم نے کمپوزیشن آف میپنگس کر رہے ہیں دس از ناٹ اے کوموٹیٹیو ہم کو پتہ ہے نا کہ ہمارے پاس فنکشنز فنکشن کب ہوتے ہیں تو دس کمپوزیشن آف میپنگس جو ہے اٹ از ناٹ اے کوموٹیٹیو اچھا اب ہم نے um, ہم نے کمپوزیشن کرنی ہوگی of two functions when functions are given by a formula let F from set of integers to the set of the G be again a function from the set of integers to the set equation G N to N square اور اب ہم نے کمپوزیشن معلوم کرنی ہے جی ناٹ ایف پی اور ایف ناٹ جی بی پہلے ہم جی ناٹ ایف معلوم کر لیتے ہیں G not F N is equal to G of F of N اور F of N as given by the definition of the function F is N plus one so we can write it as G of N plus one اور G of N plus one is equal to N plus one square تو یہ ہمارے پاس کمپوزیشن آ گئی ہے جی ناٹ ایف اور اسی طریقے سے ایف ناٹ جی بھی ہم معلوم کر لیں گے F not G of N is equal to F of G of N G of N is equal to N square so this becomes F of N square and F of N square according to the definition of F is N square plus one دونوں ہم نے کمپوزیشنز معلوم کر لی ہیں اور ان میں بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ they are not clearly equal ایک میں ہمارے پاس آ رہا ہے این پلس ون اسکیئر اور دوسرے میں آ رہا ہے این اسکیئر پلس ون اچھا اس کو ہم ویسے بھی چیک کر لیتے ہیں پرٹیکولر پوائنٹس لے کے بھی کہ do they have the same values or not ہم ون پہ دیکھتے ہیں کہ دونوں کی ویلیوز کیا آتی ہیں تو آپ یہ نوٹ کریں کہ G not F one is equal to four and F not G one is equal to two تو ون کے اوپر دونوں فنکشن جو ہیں they have different values and they are certainly not the same functions تو ہماری جو ہم نے پچھلی ایزرشن کی تھی کہ composition of function is not commutative یہاں پہ اس کو ہم دوبارہ کنفرم uh, uh, کر رہے ہیں اوکے um, آپ آئیڈینٹی ایلیمنٹ کے کنسیپٹ سے تو میرا خیال ہے کہ فیملیئر ہوں گے ہمارے پاس انٹیجرز uh, um, میں ون جو ہے اٹس این آئیڈینٹی ایلیمنٹ ہم ون کو کسی کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو ہمارے پاس وہی ایلیمنٹ آ جاتا ہے ون کو فور سے ملٹیپلائی کریں گے تو فور آ جائے گا ون کو سکس سے ملٹیپلائی کریں گے تو سکس آ جائے گا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ one is a multiplicative identity one کو کسی بھی انٹیجر کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو یہ ہمارے پاس uh, وہی انٹیجر آ جاتا ہے اسی طرح زیرو جو ہے یہ ایڈیٹو آئیڈینٹی ہے زیرو کا کسی بھی نمبر میں ایڈ کریں تو ہمارے پاس وہی نمبر آ جائے گا زیرو کو اگر فائیو میں ایڈ کریں گے تو ول گیٹ فائیو تو ہمارے پاس یہ آئیڈینٹیز کا کنسیپٹ آلریڈی موجود ہے ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی ہے ون اور نمبرز میں اور زیرو ہے ایڈیٹو آئیڈینٹی اب ہم کمپوزیشن آف میپنگ کی بات کر رہے ہیں تو this is also an operation تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ with respect to this operation do we have an identity element or not تو پچھلے اپنے لیکچر میں میں نے آپ کو دو special kind of function introduce کیے تھے ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ آئیڈینٹی فنکشن تھا اور دوسرا کانسٹنٹ فنکشن تھا اب ہم یہ نوٹ کریں گے کہ جو ہم نے آئیڈینٹی فنکشن انٹروڈیوس کیا تھا پچھلے اپنے لیکچر میں that serves as identity element with respect to composition of functions یہ ہمارے پاس اس طرح سرو کرے گا اچھا تو اس میں ہمارے پاس یہ چیز ہم نوٹ کر چکے ہیں آلریڈی کہ composition of function is not numbers میں تو ہم ون کو لیفٹ سے ملٹیپلائی کریں یا رائٹ سے ملٹیپلائی کریں اٹ ڈزنٹ میٹر لیکن یہ جو ہمارا آئیڈینٹی ہمارا فنکشن ہوگا اس کو لیفٹ سے ملٹیپلائی کرنے کا اور مطلب ہوگا اور رائٹ سے ملٹیپلائی کرنے کا اور مطلب ہوگا اگر ہم ایف ناٹ آئیڈینٹی ایلیمنٹ لے رہے ہیں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آئیڈینٹی فنکشن پہلے اوپریٹ کر رہے ہیں اور ایف کو ہم بعد میں اوپریٹ کر رہے ہیں تو let F is a function from X to Y اب اگر ہم آئیڈینٹی ایلیمنٹ کو آئیڈینٹی فنکشن کو پہلے اوپریٹ کریں گے تو پھر ہمیں ایکس پہ اوپریٹ کرنا پڑے گا اور پھر ایف پہ ہم آپریٹ کریں گے and we will go to Y کیونکہ آئیڈینٹی ایلیمنٹ نے آئیڈینٹی فنکشن نے کسی ایلیمنٹ کو واپس اسی ایلیمنٹ پہ میپ کرنا ہوتا ہے اس کا امیج وہی ایلیمنٹ آ جاتا ہے اچھا لیکن اگر ہم آئیڈینٹی فنکشن کو رائٹ سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم فنکشن کو ہم پہلے اوپریٹ کر رہے ہیں فنکشن کو پہلے اوپریٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ F is a function from X to Y تو X will take to an element of the set Y تو اب ہم نے وائی کا امیج لینا ہوگا انڈر آئیڈینٹی ایلیمنٹ تو identity function will be on the set Y تو یہ آپ کو کنسپٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے اب ہم آئیڈینٹی فنکشن کو ڈیفائن کرتے ہیں ایک ہمارے پاس آئیڈینٹی فنکشن آئے گا when we are multiplying it when we are taking the composition from right اور دوسرا ہمارے پاس function Y not F I X جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا they are identity I X جو ہے it's identity function on the set X and I Y is identity function on the set Y اب ہم یہ ان کی ویلوز کو معلوم کرتے ہیں دس کمپوزیشن کی ایف ناٹ آئی ایکس ہم لیتے ہیں اور اس کو ہم اوپریٹ کرتے ہیں اے کے اوپر پہلے سارے ایلیمنٹس کو ایکس کے سارے ایلیمنٹس پہ ہم نے اس کو آپریٹ کرنا ہے اے بی سی ڈی پہ اے پہ آپریٹ کرتے ہیں تو آئیڈینٹی یہ ایف آ جائے گا ایف آئی ایکس اے اور identity function takes the element back to itself تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا F A which equals U تو اے کا امیج ہمارے پاس under this composition mapping U کے برابر آ گیا ہے بی کا وی کے برابر آ جائے گا سی کا اسی طریقے سے وی کے برابر آ جائے گا اور ڈی کا یو کے برابر آ جائے گا تو کلیئرلی آپ نوٹ کر لیں کہ یہ فنکشن وہی ہے جو کہ ایف ہے بیسیکلی سیم ایز ایف تو ہم نے رائٹ right سے ملٹیپلائی کیا تھا آئیڈینٹی فنکشن کو and we get the function F again اسی طریقے سے آپ اگر لیفٹ سے ملٹیپلائی کریں گے تو اس میں آپ کو فنکشن کو پہلے اوپریٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد فنکشن ایف کو پہلے اوپریٹ کرنا ہوگا اس کے بعد آپ آئیڈینٹی فنکشن کو آپریٹ کریں گے اور اس میں بھی آپ یہ نوٹ کریں گے کہ یہ بھی فنکشن ہمارے پاس ایف ہی آ جائے گا تو اس میں ہم نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ identity function please the role of identity element in composition of mappings اچھا آئیڈینٹی کا کنسپٹ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کمپوزیشن آف میپنگس میں بھی ہمارے پاس آئیڈینٹی فنکشن ایگزٹ کرتا ہے اب انورس کا فنکشن بھی آپ کو نمبرز میں پتا ہوگا کہ نمبرز کے میں ہمارے پاس انورس بھی آتا ہے جیسے اگر آپ ریئل نمبر لیتے ہیں ٹو تو اس کا ملٹیپلیکیٹو انورس ہوگا ون اوور ٹو ہوگا کہ ان دونوں نمبرس کو جب ملٹیپلائی کیا جاتا ہے ٹو کو جب ملٹیپلائی کیا جاتا ہے ون ٹو کے ساتھ تو ہمارے پاس ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی آ جاتی ہے یعنی ون آ جاتا ہے اسی طریقے سے فور کا ملٹیپلیکیٹو انورس کیا ہوگا one over four two over three کا multiplicative inverse three over two ہوگا تو آپ یہ نوٹ کریں کہ ہر نمبر کا زیرو کے علاوہ every number has its multiplicative inverse اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ معلوم کر سکتے ہیں اسی طرح ایڈیٹو بھی ہمارے پاس آتا ہے انورس کسی نمبر نمبر کا وہ ہوگا جس کو اس نمبر میں ایڈ کرنے سے ہمارے پاس آئیڈینٹی آ جائے یعنی زیرو آ جائے جیسے ٹو کا انورس مائنس ٹو ہوگا فائیو کا ایڈیٹو مائنس فائیو ہوگا کیونکہ فائیو کو جب مائنس فائیو میں ایڈ کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس زیرو آ جاتا ہے اچھا جب کمپوزیشن فنکشنس کی بات کریں گے تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ کسی فنکشن کا انورس ایگزٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا تو انورس میں میں کمپوزیشن میپنگ انورس فنکشن کا مطلب یہ ہوگا کہ جب دونوں فنکشنز کو کو ملٹیپلائی کیا جائے یعنی ان کی کمپوزیشن لی جائے تو ہمارے پاس آئیڈینٹی آ جائے اور آئیڈینٹی صورت میں آئیڈینٹی فنکشن ہوگا تو ہم یہ نوٹ کریں گے انورس فنکشن تو ہم آلریڈی معلوم کر چکے ہیں تو اگر ہمارے پاس کوئی بجیکٹو فنکشن ہے then we can have its inverse as well اور دونوں کی کمپوزیشن آپ نوٹ کریں گے کے آئیڈینٹی کے برابر آئے گی اب ہمارے پاس اگر فنکشن ایف ہے تو اس کو ہم رائٹ right سے بھی ملٹیپلائی کر سکتے ہیں اور لیفٹ سے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں تو لیفٹ سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس اور آئیڈینٹی آئے گی اور رائٹ right سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ نوٹ کریں گے it will be a different identity اچھا اب اگر let's if we have a function F from X to Y تو جب ایف انورس کو رائٹ right سے ملٹیپلائی کیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پہلے ایف انورس کو اپلائی کر رہے ہیں تو ہمارے پاس جو آئیڈینٹی آئے گی that will be I Y اور اسی طریقے سے اگر ایف انورس کو لیفٹ سے ملٹیپلائی کیا جائے تو آئیڈینٹی جو آئے گی that will be I X now composing a function with its inverse let X be the set containing elements A B C and Y Y be the set containing elements X and Z and when define a function F from Y Y X to using this arrow diagram اب اس میں کلیئرلی ایف اے زیڈ کے برابر ہے ایف بی ایکس کے برابر ہے اور ایف سی جو ہے یہ وائی کے برابر ہے and and and since this function is one one onto its inverse exist اور وہ انورس جو ہوگا that will be will take X to B and Y to C and Z to A اب ہم ان دونوں فنکشنس کی کمپوزیشن لے لیتے ہیں ہم کمپوزیشن لے رہے ہیں ایف انورس ایف پہلے اب اس میں کلیئرلی دیکھیں کہ A takes A goes to A process ہمارا وہی ہے کہ پہلے ہم ایف کو اپلائی کریں گے پھر ایف انورس کو اپلائی کریں گے A goes to A under the composition of mappings B goes to B under composition of mappings and C goes to C under composition of mappings تو اس طرح جو ہمارے پاس فنکشن آیا ہے F inverse not F this is in fact equal to identity function I X اچھا میں چاہتا تھا کہ آپ ایک اور چیز بھی نوٹ کر لیں کہ ہم نے انورس فنکشن کو پہلے ڈیفائن کیا تھا inverse function is only defined for active functions اور اس کی ایک ہم نے پراپر ڈیفینیشن دی تھی ایک اور ڈیفینیشن یہ بھی پاسبل ہو سکتی ہے کہ function G is inverse of a function F F F not G is equal to identity element is equal to identity function تو یہ بھی ایک پاسبل ڈیفینیشن ہے اوکے okay. اب جو ابھی میں نے ریمارک دیا ہے اس کو ہم uh, ڈیمانسٹریٹ کرتے with the help of an example ہم دو فنکشنز لیں گے اور ہم یہ نوٹ کریں گے کہ ان کی کمپوزیشن آئیڈینٹی ایلیمنٹ کے برابر ہے and it will establish that the functions are in of each other ہمارے پاس ایک function F F from R to R and other function from set of real numbers to set of real numbers F کو ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے F X X to to three plus اور جی کو ڈیفائن کیا ہوا ہے G X to X minus two over three اور ہم نے ثابت کرنا ہے کہ F and G are inverse of other F and G are inverse other if and only if their composition gives the identity function ہم نے اس ریزلٹ کو یوز کرنا ہے for proving it and we take an element X belonging to the set of real numbers ہم جی ناٹ ایف لیتے ہیں ایف کو ہم پہلے پریٹ کر رہے ہیں and this gives us G of three X plus two which can be simplified to three X plus two minus two over three and this reduces to X اور اب ہم ایف ناٹ جی لیتے ہیں اب چونکہ ہم نے جی کو پہلے اوپریٹ کرنا ہے we get G of three X plus two and this again simplifies to X اچھا اب اس میں ہم نے یہ نوٹ کر لیں کہ ایکس کا امیج دونوں صورتوں میں جی ناٹ ایف کی صورت میں بھی ایکس آ رہا ہے اور ایف ناٹ جی کی صورت میں بھی ایکس آ رہا ہے تو it shows that F not G is identity function and it establishes that F and G are inverse of other اچھا آج کے فنکشن میں آج کے لیکچر میں ہم نے پہلے اکویلٹی بتائی تھی فنکشنس کی پھر ہم نے انورس آف فنکشن انٹروڈیوس کیا پھر کمپوزیشن آف فنکشن کی بات کی اور کمپوزیشن فنکشن کی جب آپ بات کر رہے تھے تو اس میں ہم نے بتایا کہ کسی فنکشن کا انورس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور آئیڈینٹی فنکشن کیا ہوتا ہے میرا خیال آج کے لیکچر کے لیے ہم نے کافی کچھ کر لیا ہے اینڈ آئی سی یہ goodbye again goodbye and hope to see you again in next lecture